فرمایا کرنا یا بند وقت روک کے وقت پر رجدار کی طاقت میں سکتی جائے اب ہمیں گویا کے بندرو کا ہاتھ ہی پکڑا سے قرار دیا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ بندرو جو ہے وہ آنے کے انسانی ہے انسان کو پیدا کرنے کا کیا ہے بندروپ اور بندر اس بندر کے اسلام کے نزدیک بندگی صرف چند تبدیل سمندی کا نام نہیں یعنی نی کہ ہم عبادت کے نام سے پانچ عبادتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں بے شک عبادت کے بڑے ایمان کے ہے میں لیکن اسلام نے صرف ان عبادات میں اقلیت کو محدود نہیں کر دیا بلکہ انسان کا ہر سے جو اللہ کی رضا کے لیے اور ضرور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ عقیدت ہوگا اور دم گزاری کرنے کی یعنی اسلام کی جانویت میں زندگی کے زندہ گوشتوں کو ایک وقت کے اندر سمیٹ دیا جس اس نے اقلیت کرا دیا جب چاہے تو وقت مٹ جائے اور خدا کی چاہت انسان کے اندر وسوخ کر جائے اور انسان کے اندر نقصانی رپتانی لکھ کر جب رحمانی پیدا ہو جائے اس وقت انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جسے رقدانیت اب رقدانیت کے نتیجے کے طور پر جتنے بھی آواز ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے عبادت کہلائیں گے اور وہ سب جو ہے رقدانی کہلائے گا اللہ کا دل کہلائے گا گنگا کہلائے گا اصل میں اسلام میں ہمیں فکر کی تبدیلی کی دعوت دی اور میری فکر کی تبدیلی کی دعوت پر اسلام نے ٹکا نہیں کیا بلکہ اس نے کے ساتھ زندگی کی تبدیلی کی بھی دعوت دی وہ زندگی کی تبدیلی کی دعوت صرف اس نے اس پر ٹکا نہیں کیا کہ ہمارے ذاتی وقت ظاہری آمال بدل جائیں بلکہ ذاتی وی آمال کے بدلنے پر بھی زور دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ ہمارے ذاتی آمال بھی خدا والے اس پر آ جائیں اگر ہمارا ظاہر سمجھ سمجھتا ہے تو اس سے درد کر ہمارا ذاتی سمجھ جائے میرے آقا لمبیا حصوت خدا حضرت محمد مزید تفصیلات کا فرمایا اللہ نظر شریر کی خیر آرام اور اللہ میرے باطل کو میرے ساتھ سے کچھ زیادہ اچھا کرتے جب اللہ ہم نے اچھا رہا تو میرے ساتھ سے کچھ نہیں کرتے یعنی ساحل بھی اچھا تو جاتی مجھ سے زیادہ اچھا اور اب سے ہم ساحل کی باتی اور سختی نہیں کرتے آمال کے بدل میں سے دیکھی تھی کہ ہم ظاہر کی ضرورت پر ہوں اور جاتی بھی آمال میں ضرورت پر ہوں اسی طور پر اس نے یہاں ایک پکا نہیں کی بلکہ اسلام نے یہ چاہا کہ ہماری زندگی نہ صرف انتراجی دیشوں میں بلکہ دنیا اجتماعی دیشوں میں جو ہے وہ بھی دلچسپ کے پر آ جائے یعنی ہم اگر عدالت میں ہیں تو ہمارے ہمارے اب اب جو ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے وہ خدا کے احکام کے مطابق ہوتا ہے کسی انسان کا بنایا گیا قانون کسی انسان کا بنایا ہوا آئین جو ہے وہ ہزار عدل کہتے رہے اسلام کی نگاہ میں ان کے صرف کی بات کے لیے یہی بیگا ہے کہ وہ کسی کے حمایت نہ کرتے ہوئے تمام انسانی کے متادات کو کام میں رکھ کر تمام ستار کے انسانی یا متادات کو کام میں رکھ کر قانون بنائے اور قانون دے اس لیے حد حقیقی جو ہے وہ خدا کا قانون بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ یوں کہتے ہیں کہ عدالت میں بیٹھ کر جب کوئی قابل فیصلہ کرے تو اس وقت اس کا جو فیصلہ کرنا جو ہے جو اقلیت ہوتی ہے اور ہوتی آج اگر سرکاری دفتر میں کسی مسلمان حکومت کے دفتر میں بیٹھ کر خدا کی کے کے لیے اور بنی انسان کے فائدے کے لیے حدود شریعت کے اندر کسی حکم کو نافذ کرتے ہیں اور کسی کی خدمت کرتے ہیں یہ بھی ہے یہ الیکشن کے خارج کی بات نہیں ہے یہ ریاست خدا کو تک پہنچانے کا چیز ہے آپ اگر رسک نہیں لیتے آپ اگر غلط کام نہیں کرتے دل کے خدا ڈر آپ کے زندگی کے ہر شعبے میں لے کر چلتا ہے وہ سب اپنی دفتر میں یہ کسی طور سے مزاج ہے اگر کوئی تلاش کے لیے کوئی اوٹا لگا دیتا ہے کوئی چودہ لگا دیتا ہے تو میرے آپ کام دیا ہے تو محمد کسمبر والا کنڈم نے ساتھ فرمایا کہ کہ نے کا کوئی اگر کوئی پودا لگائے اور اس پودا لگانے کے بعد اس پودے سے کوئی حیران انسان ضرور ضرور کھائے یا اس کے سائے میں کوئی تو یہ سب سب کو لگانے والے کے لیے سب کل کیا ہوگا یعنی اگر آپ جب سے ہمارے سوفیات سے لکھا ہے تو پہلے ہیں ہیں تک نے یہاں تک لکھتی ہے میں آپ کو اسلام کی جامع رکھ سکتا ہوں ابدیت کی جانے تک کرتا ہوں اگر ایک شخص کا شیز ہے کسی شخص کا اور اس میں دس من گملا پیدا ہو سکتا ہے ایک دو اپنی کام کی بنا پر وہاں سے دس من گملہ پیدا نہیں کرتا ایک دن کا دن میں گندہ زیادہ کرتا سب کی پہلا سنتا یعنی کہ کو کا اختیار نہیں کرتا تو جتنا گندہ کم پیدا ہوگا وہ اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن نے تین کی انسانوں کے لیے اتنا غلہ پیدا کرتا جس سے انسانوں کی جاتی مطالعہ گاندھی اپنی کتاب ملا نفا گے تو میں نے اس کو رہا تھا یعنی اگر آپ اس پر ہیں کھیل کر ہیں اس پر کی کو گزار سکتے ہیں آپ ساج اگر جب آپ تجارت کے میدان میں ہیں تو آپ کسی کے ساتھ ناجائز تجارت نہیں کرتے بلکہ جیسے کہ کے آسان ہیں اس اسے بتا دیتے کہ اس میں یہ فائدہ ہے اس یہ نقصان ہے جیسے بھائی بھائی کے دل دیتا ہے مسلمان بھائی آج کے بھائی میں کسی نے کہنا کہ چھوڑ ہی دیتا ہے کہ کہا کہ بھائی دے چاہیے تو نو سب کا برادر ہے تو ایسا ہی جب کہ مسلمان کے بھائی رہتے ہیں مسلمانوں کی طرح جو تجارت آپ کرتے ہیں سب اسے مسلمان کام کرتے سامنے دیکھ دیتے ہیں دے دیتے ہیں تو سرمایہ پورا سامنے کہ تاجر کو ٹھیک جو ہے سچا تاجر جو ہے اور قیامت کے دن اس کا اثر صرف جیسی میں تین کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں آپ کو اسلام جس پر بتا رہا تھا کہ اسلام کی تبدیلی صرف ہے بلکہ اسلام استعمال کسی اس کا آگے کر کے آپ اللہ کے راستے میں تو سبھی سمجھ مانیں گے آپ بات ہے اللہ کے راستے میں آپ اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے اگر جہاد کرتے ہیں تو اس کے بعد کون سی اجازت لیکن اجازت اگر آپ حکومت کی کشتی سے کہتے ہیں اور آپ ارد کرتے ہیں ہمیں جی، اس وقت آپ ہے آپ اجازت کے فرائض کو ادا کرتے ہیں گویا میری تمام تجارت کا حل ہے زندگی کے چند محدود دیکھنے تک محدود نہیں بلکہ انسان کی انفرادی اور تمائی زندگی کا جو یقین اور دنت کے خاصے کے اندر جو ہے مدم ہو چکا ہے اور انسان اگر اندازہ کی رضا کے لیے اور محمد لسن کے طریقے کے مطابق زندگی کے جس قدم میں جس دوسرے قدم اٹھائے گا جو اقلیت ہوگی اور اقلیت کی جو زندگی جو راہ ہے یہ انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا طبیعت جو ہے زندگی کے ہر محلے پر تار رکھتا ہے اس سنانا میں مولانا نے مقام پر سمایا ہے مطلب کے مت کی چنتا گرد ہے مسلحت پر دنتا راوت کو مسلحت پر دن جنگ رکھو اس علیہ السلام کو مسجد میں تو حکمت میں تھی تو راوت کو جا کر سدا کو تلاش کریں اور ہم جو ہیں ہم نفا کے زندگی کو بہادر کرا ہیں ہم میدان عمل میں رہ کر جنگ کو ہم ہم سدا بہادر کریں کیونکہ ہماری سرکاری جو ہے تو اقبال کے سرور میں دس دن میں میں آسک کروں اگر ہم بات کہاں ہیں سرور میں دس دن میں میں آسک کروں اور بتا دوں کہ یہ سب سے ادا کروں اگر ہم بات کہاں ہیں تو دس سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے یہاں ختم کس چیز کا نام خدمت کروں گا نام ہے سرور میں دس دن میں میں آسک کروں اور بتا دوں کہ یہ سب سے ادا کروں اگر تاریخ کا ادب ہو تو سنگھ میں ہم بتائیے میں یہ بات کا ہو ہیں چاہے پکوں سے بیٹھ کر پیسے کے خاصے میں بچایا کرتے جبکہ ہم اگر سے آتے ہیں تو ہم تب پاسا پاپا کی خود زندگی گزارتے ہیں لیکن آمد مار ان مقامات تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بھوک راستے تھے کو کھلا دیتے تھے کیا محمد کے زمانے کا خود بھوکا رہنا اور ہوتا ہے دا یہ اسلام کا اردو ہے اسلام کے اندر کا نظام ہے چاہیے کہ ہم اپنی کرتے ہیں چاہیے کے کے لیے لیے کرتے ہیں اس بنا پر مسلمان کس مقام پر بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا وہ اقلیت کی زندگی کا ویٹا نانا ہوگا اور جیسے میں نے پہلے کر دیا کہ اپنا فائدہ ہوتا ہے اقلیت کی زندگی سے یاد ہم نہ کرتے تھے رب رب کرو رجوان کام کرتا ہوں اب نہیں یہ سب آسان رکھتے پتوا یا پوجا تجارے کا تو کہتے ہیں اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے لیے ابھی احمد کے مطابق کتاب کا تو اب یہ ہاتھ ہمارے لیے آسان نہ ہم کہ اگر ہم اپنے ہم تک پتوا سیدا کرنا چاہتے ہیں پسلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہر قدم کے کو دیکھ کر ہمیں اس چیز کا فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ آیا پہلے ہم اپنے دل کو چکر گئے بلکہ کیا نے کہا ہے کہ سب سے سنتا مقام جو ہے اخلاق کا مقام اخلاق کہتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارا تعلقہ عمل جو ہے یعنی عمل کی امریکی طرح سے ہم عمل کرتے ہیں یہ حق کہے تو ان کے دوسرے کی سزا کافی نہ تو سب سے کہے ہیں سب کو ان کے پیٹ کہ آیا ہم امن سے کر رہے ہیں یہ امن خدا کے لیے کرنے ہیں لگا کے لیے کرنا پہلی بات ہر قدم سے اٹھانے کے پیش سے کیے رہے گی اور اس کے بعد تو ہوتا آتا ہے کہ امن کی جانچ کریں کہ کیا آنا کا جس جس طریقے سے آنا ہے کہیں آپ کھانا کھا رہے ہوں گے کبھی کلا رہے ہوں گے کبھی آپ کھو رہے ہوں گے کبھی جا رہے ہوں گے کبھی آپ میدان جنگ میں ہوں گے کبھی آپ عدالت کے چکاتے میں ہوں گے یا عدالت کی پشتی کر مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر سورج میں سکوں کے ہیں یہ آماد کی مدد کی کرنی تھی یہ جانے ہمیں ہر جگہ پر پیڑ روزگار کو جانے والے جسے چاہتے ہیں اسلام جانے عمل اسلام اور جانے کی پیڑ ہے بس کہ سیاسی بات آپ تک کی طرف کرتے ہیں آگے بات پچیس سے کسی سال کا کھول دوں گا جیسے جہاں یہ سمجھ رکھنا ہے آج کے رونے سے سمجھ جو ہے تو اس رونے سے سمجھ تو اس ہے تو اسٹائن کی طرح رہتے ہیں میرے آپ کا سنگ لوگ پورا ہو سکتا ہوں میری سپاس کرتی ہے ساتھ کمایا بہت بہت کام میں کرا ایک دم لیکن کرا رہا ہے کل میں بھی کرا اپنے سدر گزار کی گندگی کی کر کر اس کو دیکھتا کیونکہ اگر اس کو نہیں دیکھا وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا تو اب کے کام ہے اس کا کہ کمل کرتے ہوئے ہم ان کتاب کا جو کام ہے کتاب کو دیکھتے ہیں اور میرے کام سے پوچھتے ہیں جان کر جائے اگر رحمت نہیں آ جائے اگر کسی کا کوئی بہت دان جان آتا ہے اور مالک ہو اور اس کو کسی عمل کو کرنے کا خود سوچتا ہے اس کا آواز بھی ہوتا ہے اگر آپ کو اس کی ضروری کا دل ہے تو آپ کے اس ضروری کے دل کی بنا پر آپ سمجھ میں رہنا جانا پڑتا ہے تو میں یہ کہا تھا میں تبدیل میں جاتا وقت ہے کہ اس بات سے اس بات جو ہے جانے والا ہے اور اس خان جو ہے کام کا مطلب میں نے کر دیا یعنی اللہ کے آگے نازر ہونے سے عقیدے کے ساتھ کی عمل کا کرنا اور سیاسی زندہ ان کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ تحصیلت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے دل کی تحصیلت دائنا بن جائے تحصیلت کے ساتھ ہمارے دل کی تحصیلت دائنا بن جائے جب یعنی ہر حال میں ہم خدا کے دودھ کو حاضر نازک جان کر ہیں میرا ہم نازک ذکر کسی کا یہ ہے کہتا ہے کہ حاصل رہے ہر وقت تحصیلت ابھی آج آپ کو مار جا اور کسی نے کسی نے کہا ہے ہے آتا کیا سلا ہوں آج آج کی نماز کیا ہے یعنی ایک عملی نماز اس سے تلاش فارغ نہیں ہوتا جب تم فارغ نہیں ہو سکتے آپ کے وقت ہم نماز ہے تو کوئی آپ کی نماز سے فارغ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ وقت جب میں تین کلا سمجھا ہوں گنجائے ہوں تو ہم تین کلاسائر نہیں کر سکتے پورا پورا میں آتا ہے ستائیس تاریخ شاہ سمجھ اسی پر فرمایا کچھ دو سے مینار ہے آج کا آج دن کے تعلیم مینار ہے تو کیا ہے ہر وقت خدا کو قربت کا جو سامان اللہ میں دلد ہے اللہ حاضر ہے اللہ حاضر ہے اللہ میرے پاس ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے آمان میں سب کچھ ہو رہا ہے بات نہیں جب ہے آپ خود اندازہ کیجیے اگر آپ کا یہ دہان ہوگا کہ آپ خدا کے سامنے ہیں اور خدا کی پوری رحمانیت کے ساتھ اور پوری پوری وزیر کے ساتھ اور اپنے پورے سب کے روزگار کے ساتھ اور اپنی پوری محبت کی نگاہوں کے ساتھ آپ کے سب کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے اندر کیا نہیں کر جائے میں مثال دیا کرتا ہوں تو دیکھو اگر انسان کو سردی محسوس ہو رہی ہے آج کل سردی کے دن ہے تو ایسے میں سے زیادہ لگتی ہے تو ہے اگر دھوپ میں نکل کر بیٹھ کر تیل کے ساتھ ایک جیسے ہم اپنے مہارے شاپ فلم میں طاقت کی ہونے لگتی ہے تو کس طور پر آپ یہ لوگ کرتے ہیں دھوپ میں جا کر دھوپ کی چھوائیں جانے کی روکی ہے مہارے کے لحاظ سے سخت دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھ گائے تو سمجھ رہے گائے نہیں تو تھوڑا بہت کا میرے آپ کو سب کچھ ہو جائے تو سدارن کے سب میرے دل کی طرف محبت انصاف کو دیکھ رہا ہے اور کی محبت ان سے ناجی کر رہا ہے اور ایک خدا کا دھیان آپ کو دلوں کے اندر سنا جائے جسے یہ کام کی تحقیق کہتے ہیں تو آج دلوں سے ایک کام مل جائے دل زندہ ہو گئے ابھی یہ الگ سے حضور کے کا سمجھ جو ہے یہ پوری زندہ کر دیتا ہے جو برانو جو ہے یہ اس کے یاد ہونے میں لگا دیتا ہے جو ہے یہ اللہ یاد ہونے میں لگا دیتا ہے اس میں ایسے ہوں کہ جن کو جیسے آپ کی سیتا سیتا جانتے ہیں اگر آپ کے زندگی کے میں پورے جیسے اور کسی جگہ لگا دے تو آپ لگ لگ جایا سکتی ہے اسی طور پر اگر آپ اپنی سلوک کو بھی توجہ کریں اللہ کا اور اس روحانی خدا کا خدا کی ذات کے اس کے ساتھ کرتے رہیں تو کیا ہوگا آپ کے دلوں میں خدا کی محبت کی آگ کر اور جو صرف میں نہیں جانے نہ کر سکتا کسی نے کہا کہ نواز سکھ ہٹا ہی میں گزر پھر کر دیا میرا نواز سکھ ہٹا ہی میں گزر پھر کر دیا میرا خدایا پھر پتا یہ پتا ہے وہ پتا کیا واضح کر کے کہتا ہے کہ اگر میں تین لاکھ ہوتی تو میری تین لاکھ کیا ہے یہ سارے نفت ہے اور میری تین لاکھ کیا ہے سارے نفت خفیہ کے نزدیک تاکن خاص کو کہتے ہیں تاکن خاص کو کہتے ہیں کہ کوئی ہاں اندر جائے گا باہر نکلے یا حق کے باہر نہ ہو کہ ہم حق کے باہر نہ ہو اللہ کے باہر کے باہر نہ ہو جب آپ خدا کی یاد کریں گے تو خدا کی یاد آپ کے اندر میں خود کہا کروں ڈرنا آپ جانتے ہیں وہ برما لڑکی کو جو نہیں چاہتے تو جس طور پر برما چھوڑ دیتا ہے لڑکی کو اسی طور سے جن کی چکر کو برمانی جو ہر کی چکر جو ہے آپ کے دل کے اندر برما کر کے خدا کی باقاعت کو خدا کے رسول کو خدا کی محبت کو اور خدا کی سچے کو آپ کے دل کر سکتا ہے دل زندہ ہوتے ہیں جس طرح حق کے ساتھ بے مانی حق کے ساتھ اور زندہ کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہا تھا کہ آماد میں جان پیدا ہے آماد جان ہے اسلام اور آماد کی رحمت ہے اسلام یہ کام بدھ کی کشت سے مجھے کرایا سکتا یہ کام بدھ کی کشت سے مجھے کر آتا ہے صرف بدھ مال حقیقت ہوگا بدھ خیال حقیقت ہوگا بدھ مال حقیقت کسے کہتے ہیں بدھ مال حقیقت اس چیز کو کہتے ہیں کہ زبان کو بدام کے نام ہے تو دل میں جائے ایک تو جو ہے کہ بدام کا نام ہے تو دل میں بس بدام چکن ہو کر دل گاؤ ہے بدام کا ایسا نہیں ہے تو دل میں جاؤ ہے تو گائے گئے مر ہو گئے رقص ہو گئے سونا ہو گیا گاندھی یہ کچھ اور جو ہے تین چیزیں ہوتی ہیں میں کاری کر رہا ہوں جب ایک چیز کے مجھے کوئی چنتا کرتا ہے ہی ہوتی ہے ایک مجبور کی بات ہے جب اللہ کی جات ایک ہے اور ایک ہے ٹھیک ہے تو الفاظ صرف آپ کی سزائیں ادا کرے الفاظ صرف آپ کی دبان اور حقیقت فکر کے ہم جن یعنی جات تو جات دل کا کام ہے بگان کو زبان کو دلاٹ کرتے ہیں الفاظ فلال کرتے ہیں الفاظ جو ہے حقیقت نہیں فکر کا آلہ ہے گئے تھا وہ زبان ادا کرے گی اور سامنے ہوگا مجھے اس مقیل کا جو ہے سنتا کا دور جو ہے آپ کے پورے دماغ میں سنایا گھر ہوگا اس وقت کی حقیقت موجود ہوگی اگر چیزوں ہمارے ایک دشائن نہیں ہے کہ حقیقت میں رک پورا نہیں ہو رہا اور ہمارے سب میں چاہتی کسی وجہ سے نہیں چاہتی کہ ہم پریوار کو حقیقت رک سمجھ لیتے ہیں ویسے آپ مثال کے طور پہ آپ یاد آ گئی اپنے آئے پنچایت کے بارے یاد آ گئی یا کوئی اور یاد آ گئی اب جب یاد آ گئی جو یاد اپنے زبان کے نام لیا یا نہیں لیا لیکن یاد تو آ اسی طور پر حقیقت جو ہے دل کی وہ ہے یاد حقیقت تیل ہے پل کا تیل ہے دل کا وہ زبان کا کام نہیں زبان سے چلا سکتا ہے لیکن دل کے مکمل کسی کو ہے وہ مکمل کو چلا کرتا ہے نام نام والے کو چلا کرتا ہے اس لیے ماہر کا نام بھی ہوتا ہے اس بنا پر نے کہا اللہ طاقت میں قلوب بلکہ اللہ کے ذکر میں اللہ کے ذکر میں بھی جو ہے اللہ کے ذکر میں جو ہے دل ہے ان کی نام سے اللہ نے ہر طرف اور وقت کا کسی مقام کر کہا اللہ کے نام اپنے طرح کے نام سے یاد کیا کرو اور کبھی کہا وقت اللہ اللہ سے یاد کرو یہاں اس کی سپاہی لے لیا اور کبھی کہا وقت کرو اللہ سے یاد کرو اور اللہ سے یاد اس کی بات سے یاد کرو یعنی یہاں کا ساتھ ہندو ہوں یاد کرو جب کا ضلع سال رہے اس کے لوگ وقت کے بھی آپ دوسرے ملا کے دکھانے لیکن سارے طور پر کسان کی یہ نہیں کے نزدیک جو ہے چالیس دن کو تیس دن تک جو بتاتے ہیں ان سے کہا کرتے ہیں کہ سب سے بھی کرتے اور اس میں آ جائے جہاں تک یاد کر یاد کر یاد سے یاد کے لیے دیکھو جنگل میں بھی جانے کے لیے تمہارا خدا تم کو بہت نہیں ہے میں ہم آپ کو بہت ہی زمین نہیں کریں اس طرح گردن بتائی دیکھ اور کسی نے ہمارا سے کہا ہے لیکن میں نے کوئی ہاتھ کرتا کہتا ہے کہ ظاہر کی سہر چھوڑا جب گھر میں سمجھا بیٹھا جس کی تلاش کی کو تیری قدم نہیں کرتا اس کی تلاش کی ہے تیری قدم ہے تیرے قریب ہے ہم یعنی ہم ہر طرح کی مساحت کو تحت کر لیتے ہیں لیکن لفظ سے دل تک مساحت کی کو چاہیے اور سبھی کی پوری انتہا جو ہے وہ کہا کہ کیا مقصد

جتنے آپ اللہ کی یاد میں کرتے رہیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور ہمارے سارے ہاتھ اختیار کرتے رہیں گے آپ کا دل جو ہے زندگی کے ساتھ بن جائے گا اور جس وقت کہ آپ کا قرض یاد رقص نظر کر دے گا تو یاد رقص جو ہے جس میں توجہ آپ کی لگتی ہے آپ کی طرف توجہ کرتی ہے جس جو ہے جس قرآن کرتا کہتا ہے بس صرف میری یاد کرو میں تمہاری یاد کرتا ہوں تو جب آپ اللہ کی یاد میں آتے ہیں تو آپ اللہ کی محنت آپ سب متوجہ ہو جاتی ہے اگر آپ ہر وقت یاد کرتے رہیں گے ہر وقت آپ کی طرف ہوگی تو سائن جو ہے آپ سب کے ساتھ ایک راستے کے قائم کر لیں گی اور جس سے راستہ قائم ہو جائے گا پیاس نہیں مل سکتا ہے

نے کہا اچھا کہا ہے کو لحاظ سے اچھا ہے یہ مانا کا بڑا بڑھتا ہے تو توقل زیادہ بڑھتا ہے تو توقل ہاتھ توڑ کے بیٹھ جانے کا نام نہیں بلکہ توقل کئی اخبار کے اختیار کرنے کے باوجود اخبار میں کتنا سمجھنا ہے سب اخبار کی بات میں سمجھنا یہ کمانا کرتا ہے توقل زیادہ ہوتا اور اسی کے نتیجے کے طور پر جب انسان دیکھے گا کہ میرا ہر بھی کرنے والا ہے کسی کی بات سے جب کچھ ہوتا ہے تو انسان کے اندر کچھ چیز پیدا ہوگی کہ وہ کہے گا سب کچھ نہیں ہے یہ رام بھی ہے اور رجنی بھی ہے سمندی بھی ہے تو اس پر انتہائی ہٹایا کا کرنے والا ہے تصویر اپنے آپ کے خدا سے خود کر دیتا اسے خوشیا کی اطلاع میں کہتے ہیں تصویر خود کر دیتا سپوشن بکرنا یا دوسرا دانند ہوتا ہے سمندر کا کاریہ مانگ فکر کاریہ کے مقام پر انسان جب پہنچتا ہے تو تقریب کے نتیجے کے پہنچ کر تکلیف زیادہ ہوگا استعمال اطلاع نے تکلیم نہ بتا اور دو سکتے ہیں ایک سب کا اخلاق کو آپ کی چرچا پر آپ دے ہے تو ایک چکی میں بڑھا آپ ہر کوئی ان کا ہے اٹھائے وہ کسی کی گائے طرح ہے ہو ہر کوئی جیسا وہ کرے ہے ماں آپ کے ہو چکے ہیں جو کہ سب کی متدو اس میں حال ان کا محافظ میں شملہ رہ چکی ان کا اسکول ہے بہت سچمند ان کے شب تھے بہت سچ ان کے اس تھے یہ ہم سب کریں ان کا دن ہے جو آتے میرے اگر میرے قتل کو تلوار کو اٹھا لے تو اس کو اپنے بچوں کے نیچے رکھ دوں میں لاش آپ مارا ہے میں نے لاش آپ اور حقیقت مجھے اب راشن میں سلطان کرتا ہے میں سبق ہے مسلم کے روپ میں کس سبق کے ساتھ کے پورے میں پورے طور پر سمان رکھتے تو سمجھے رہا ہمارا ہر گاؤں پہرا پورے خود میں ہارا کا ڈاکٹر میں ہندوستان کے لوگ میں سکھا تھا اپنے ساتھ آپ سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتے لیکن ہر بار مسجد جو ہے اس کتاب کا ہو جانا اور کتاب کا ہونے کے ساتھ ہیں کتاب کا ہو جانا اور کتاب کا ہونے کے ساتھ کتاب سے ہر اتنے تقریب یا کو ہاں جی، اپنی اس طور پر راضی ہو جانا سب یہ سمجھنا سب کتاب کا حکم یہ نہ ہوتا تو میں پانچ رہ جاتا میں کام نہ ہوتا میرے اسے کہتے ہیں تسلیم ہوتا اور اسی طریقہ سے کتیا نے سنا کے مقام سے یاد کیا وہ اس میں آپ مزہ ہوتا ہے مطلب کہ یہ بھی الحمد للہ ہے مضبوط مطلب ہے فرماتے ہیں کہ اپنے تعلیم کو کہتے آ دیتا میں تجھے آگے نہ بتا ہوں کہ سے دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے ان کا فرمائیے کہ مطلب اپنی وبا سے اس کی وبا کو قربان کر دے اور اپنے کو عزت کر دے بے شک چاہے تم نے کیا تو تجھے دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے گا ہمیں تمہیں جتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں یہ اپنی تقریبوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تقریبوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں خدا کی تقریبوں سے ٹکراتے ہیں چلتے ہوتے ہیں تم پیسہ خدا کے حوالے کیونکہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اسے کمانے کی فکر نہ کھانے کی فکر اللہ کے فکر کر کے ساتھ کمانے معاملہ ہوگا تو بڑے امیر کے فکر بچے کو کر کے اللہ نے ان کو فکر کر کے تمام معاملہ کو سکتا ہے ہے کا ہے ایک نام آنا چاہیے بچوں میں اگر یہ حالت کا بغل ہوا تو پوچھتا کا کیا حال نہ ہوا کیا سب کا کیا حال ہے جس کے سارے کو دیکھنے کہنے لگا کہ نیا ڈاکٹر کیا سب کہ دنیا مارتی ہے ساری کو مارتی ہے چاہے سی بردا ہے من کرتا ہے جب لوگ جب چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں

اتنا بڑا میں جو رکھتا ہے اسے بھی اس میں اور اتنا ادھر راستہ سب کر دیا ہے اور جو خدا رہا ہے اس کا سکتا ہے تو پھر کوئی نہیں وہ سمجھتا ہے کہ میرے حق کا جو تقاضا ہو رہا ہے کہ میرا حق کر رہا ہے اس میں میرا آئے نہیں فائدہ ہے جب سہن فائدہ سے بن سکتا ہے ڈاکٹر نے اگر آپ کو کبھی انجیکشن لگایا یا ڈاکٹر کے ساتھ آپ کیا کر انجیکشن لگ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر تکلیف ہو تو اسے دوبارہ کرتے ہیں تو یہ دن سے میرے اندر یعنی موجودہ اطلاع کے مطابق کتاب آ جا رہا ہے اس بنا پہ آپ کس دیکھتے ہیں تو بہت اگر آپ کی کسی کا تو اس کی کتنی میں نے جو مزہ ہے خدا کی قسم جس کے بچوں کا نہیں مزہ وہ تو بات کا پہلے پہلے ہم کہتے ہیں آدمی ہوتے ہیں بچوں سے پیار کرنے لگتے ہیں تو وہ ان سے کمرے لگانے لگتا ہے تو اللہ نے اندر آپ کا بھاشا معاملہ کرتے ہیں ہر طرح سے من کرتے تو بھائی اس کے پہلے ہماری تمام مانتا کی زندگی ہے اس کی سے راضی ہو جائے تو آپ کو اپن بننے پہلے مسلمان کبھی کسی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے وہ راستہ باقی ان کے ساتھ اللہ کی اللہ کی مرضی پر تاکہ کس وجہ سے اور یہ کا کس کس کسی خدا ہوتا تو گھر آدمی کر رہا تھا تو پھر روپ کے نتیجے تک یہ روپ پیدا سکتی بس تھوڑا ہمیں اب اچھا تک اشارے کرتا ہاں۔ اور اسی طور سے جیسے کہ روپ پیدا ہوگی اسی طور پر جب آپ رقص کے معاملات اپنے ساتھ دیکھیں گے تو اس کی طرح پروانیاں دیکھیں گے تو بچے نئے سدھیا ہوتا ہے جب سی پی آئی کا اپنے دل کے اندر اللہ کی نیوز کا مطالعہ کرتا ہے اپنے اندر کو کر کرتا ہے تو اپنے بچے دیکھتا ہے سب سے ادا پیدا ہے اچھے سے ادر ہو جاتی ہے خدا سے کام کا ادر نہیں کرتا اللہ کی جو ڈر ہے وہ تو معروف کے سب سے ڈر ہے تو معاشن اگر آپ آج نہیں ہیں یا آج نہیں ہیں تو آج کے بعد رات کے سننے ہوں تو مزاج میں سے ہم تو اس بات کے ہوتے ہیں باوجود محبت کے سماج کے ان ڈر جو ہوتا ہے کہیں پتا نہیں ہوتا ہے تو وہ جو محبت ہے سختی میں ڈر ہے میں اس کو بس یہ سطیت ہے تو یہ سطیت جو ہے وہ اللہ کے آسان کا پاپر ہے تو یہ حقیقت جو ہے وہ آپ کے دعوت کرتی ہے آپ کو آناز کو اور جو خدمت ہے یہ ہمارے بغان دے رہی ہے لگا جائے یہ خدمت محبت کے جو ساتھ دیکھنے آئیں گے اسی کے ساتھ لاہیت پیدا ہوگی اور صداقت سے پیدا ہوگا اور یہ کتنی بھی چیزیں میں تم کتنا دلانا چاہتے ہیں مقامات دے گا جانا دل صرف دل ہی نہیں بنا سکتا جو خدا جس کا دل خدا کے سارے ہوگا جس کی جو ہے مطلب ہو جس کی جو ہے وہ جس جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے میرا آپ میں خود فرمایا ہے وشت مدد اگر سندر ان پتوے سندر اگار جس سے تمہارے جگہ میں تمہاری کشمیر میں جائے گا گزر جی تمام کو گزر جائے گا تو جان دے دل کا سدھان میں سب کم ہو جائے گا تو دل کا جو اگر تمہارا وغیرہ جیون ہے تو گزر اس کے ہاتھ میں تمام ہے صرف دل کو خدا کا بنا دو صرف دل تمہارا خدا کا بن جائے گا تو تمام خدا کا بن جائے گا تو جہاں کی بہت کم ہے سارا بولتا ہوں کہ خدا کو بننے کا طریقہ کیا ہے خدا نے ہم نے نہیں دیکھا خدا کے حالات کو ہم نے نہیں جانا لیکن میرے آپ کا خود بھی من گیا ابھی جو خدا کا سب حکومت نہیں سکتا سب ان کا سمے سندر زندگی کا دل کو خود ہم سے ایسے آ پا رہا ہے کہ دل کے ایک دن کا وقت ان کے جیسے ان کو تین دکھائی دے رہی ہے خدا کی پسند کو دیکھ کر ہم نے پسند کی زندگی تک کھلی اس زندگی کو اپناؤ ہر قدم اگر خدا میں نظام حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد قسم کو آباد کرنا ہے کیا تھا دیکھو سب جیت نے کہا کہ دیکھو ایک کہتے ہیں نا آپ کے علاجی ہوتے ہیں خدا نے کہا کہ ہندو بننا اگر تمہیں اللہ کی محبت ہے ملتا محمد سے سنکل استقاع اختیار کرو اور جب استقاع اختیار کرو پھر اللہ کو نے بنا لے گا وجہ کیا ہے ماہ کی ہر بہت آباد تعلیم ہوتی ہے سکتی ہو ہر آتی ہے کبھی اتنے بارے میں سب سے سب کے دن سے پہنچ کے ہانو دی جاتا ہے لیکن کام ہے لیکن بڑا ہے اس میں بعد ہے کبھی نمبر محبوبیت آئے تو کیا اسلام میں مت کر جاتی ہوں تو آج کا تعلیم خدا سے انتظار کے راستے سے ہوتا ہے برا چاہتے ہیں ایک اوور سے یہاں پانچ گھنٹہ لکھنا تین کا ٹکڑا تب یہاں ہم کو بہت لوگوں کی کلر کا ٹکڑا ویسے کس طرح ہے تو خدا کی بات میں جو کہ محبت کی مصیبت لکھنا اتنی سیلے ہے وہ آپ کی محبت کی بنا کر آپ کو دیکھ لے گی اگر آپ کے اندر معافی ہوں ہے اور دیکھو خدا کا وقت کسی کو وستار کرتے ہو وستار کسی مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی خدا کی گھر نہیں جا سکتا ہے کسی نے کہا کہ کوئی محبت کی قدم ہفتے ہفتے ادب سے باہر نہ رکھ وہ ہمارا اپنے لیے محبوب کراتا نہ وہ کراتا نہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم گھر جا جاتی ہے بہت ہاتھ کے ساتھ بچا کر نہیں جانا چاہیے ہے اور ہے محمد درخت کی رات ہے تو کیا آپ جتنا بھی کرتے رہیں گے تو یہ ہوگا کہ ہر قدم آپ کا مندر ہوگا ہر قدم سب کی رضا آپ کو ملے گی اور رضا بغیر شداب کا تقسیم جو ہے یہ ہاتھ میں ہے اور اسی جو ستلا کرتے ہیں کا نام ہے سندر کے طور پہ تعلق یہ ہاتھ کے سب جانے کا سب نام ہے دل اندر سدار کے طور پہ دیہان سے جب جانے گا کہ خدا تمہیں ہر مانگ گیا گیا کا نقصان رکھیے گیا کفائی ہوئے دہان کی بنا ہاں پر آپ ہر کرے کریں سے پیتا بنا کو جتنے کو نہیں پورا یاد کرتے تھے وہ گایت کی طرف کا اچھا کرتے ہے اور اسلامی حدود کے نام ہے اس چیز کا کہ زندگی کا جس ہندو کن جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق انہیں کے طریقے کے مطابق کہا جائے اس معنی میں ہم کہتے ہیں تو آپ اپنا پہلے دیجیے طریقے تقوا تحریر کیے طریقے کتا تحریر کیے طبیب تحریر کیے سب کچھ تحریر کیے جس نام کے سب کو پکارے حقیقت سب کیا ہے جو ایک حقیقت ہے جو اسلام کے دل کو خود تک آئی ہوئی ہے تو گلاب کے جس نام سے بھی پکارے گے گلاب گلاب کو پکارے اب دو میں اس پر اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ انسان میری پورے سے نہیں بنا سکتا پانی سے دوارا بنتا یعنی انسان صرف سن سن کر نہیں بنے جاتا جو آپ سن سن کر بند ہو جاتا ہے اس لیے جب یہ سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی آپ کو سکتے اس کے بعد یہ آج دل سوگر دل کا جایا کرتے ہیں تو جب تک کی سوگر حاصل نہیں ہوتی کتابوں کے انکار جو ہوتے ہیں یہ آپ کو اپنے ہندو لگا دیں گے جو چالیس لائی کے مدعے میں محسوس جو رہتے ہیں سب سے دنوں سے میں سخت ہو جاتا ہوں اگر آپ عمل کرنے سے کریں گے اختیار نہیں غلط اختیار نہیں کریں گے اس لیے سلوک کے طرح کا سن کے لیے ہم لوگ مولانا مکئی مولانا کے سرمایہ سے ہائے اندر کا دو سلا دو سلا جو اندر ان کا رام ہو یہ سلوک کا یا سلوک کا جو راستہ ہے اس سے بغیر تیل کے یا بغیر رحمت کے یا بغیر استاد کے اگر آپ تیل کے لفظ سے تیلتے ہیں یا تین کے لفظ سے تیلتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے استاد کے بغیر جو استاد ہے دل کے بارہ نیندہ ہو گھر میں سب کے پیتا ہے ہاں جی، کہ جب تک اس میں چکر نہیں کیا بتائے گا سے دیکھ کے چلو لیکن ایک کو پکڑنے سے پہلے دیکھ لو کہ رہنما کتنے پانی میں ہے بطور مولانا کے ماراج فرماتے ہیں ایسے ہی ہندو کی آگن جو ہو رہا ہے بہت ساری ہندوستان آدم کی صورت میں ہوتے ہیں اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ میں دے رہے پہلے سو بتا دیجیے ہندو کا ہوتا ہے اور جب دیکھ لو تو پھر کیا کرو میں میںالت بدے کام لوگ کا مات کو ایک کام کرنا موضوع ہے میں بار ہوں لڑکا مقام کام کہتے ہیں ہم کو منصوبے پر ہمارے سبشتا کو دن کے ان کے جب تک آدمی نہیں ہوتا آدمی آدمی نہیں بنتا کتاب کا پلندہ بن جائے گا معلومات ایک ہوتی ہے تو یہ ہم دوستی ہے مقصد کام ان کا مقام جو ہے یہ سو ہے جب سنگر سنگھ جا رہا ہے بچی ہے ساتھ ہو جاتے ہیں مگر ایک دم بنگا رام کے ساتھ سر میں اس کتاب کو ختم کرتا ہوں فرمایا ہائے خدا کے بغیر کبھی دل کی دوستی ملتی ہے خدا کے بغیر بھی کہیں جس کی روشنی ملتی ہے اللہ سما بات ہے اگر تمہیں کی روشنی کو چاہتے ہو تو ان دلوں میں تلاش کرو جن دلوں میں اللہ کا نور ہے جیسے دلوں سے دیا روشن ہو جاتا ہے ان کو دل روشن ہو جائیں گے آپ لگایا دیا میں ہے